الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتكم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فانظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم ومن أسلم اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ منسوخ کیا ہے یا اللہ کی آیات کی تنصیب کی ہے ایسے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے وہ یوم منشر ہوں جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے ائی نہ الزین کن تم کام کہ تمہارے وہ شرپا کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے سم لم تکن فٹ نہ تو حم ان فار ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا مگر یہ کہیں گے ما پنا مشرقین کہ اللہ کی قسم ہم تو مشرق تھے ہی نہیں شرک کرتے ہی نہیں تھے اللہ فرمائیں گے ان کئی ابو اعلیٰ ان ہیں دیکھو آپ لوگ کیسے یہ اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ ان سے دور ہو جائے گا جو یہ گھر رہے تھے افطرا کر رہے تھے رمضان سے پہلے بات ختم ہوئی تھی اللہ جین آتینہ ہم یار پون کما یار پونا اللہ جین انفسهم فهم لا يؤمنون کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں بعض اپنے ضد و انعد سرکشی کی وجہ سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کو اپنی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں ان نشانات علامات سے اپنے کتابوں کی اس روشنی سے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر و جمع ہونے کے لحاظ سے یہ پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے کہ کوئی وظیفے بند ہو جائیں گے سرداری ختم ہو جائے گی فرمایا یہ خسارے میں ہو گئے تو حق بات کو جان پر پھر نہ ماننا یہ بڑا جرم ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ حق سمجھے ہی نہیں ہے جانا ہی نہیں ہے اور پھر حق کو نہیں مانا وہ بھی گناہ ہے عذاب اس پر بھی ہے حق سمجھنے کی کوشش کرے لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو حق سمجھ آ چکا ہے جان پہچان ہو چکی ہے لیکن ماں ضد و قوم قبیلے رسم و رواج کی وجہ سے وہ حق کو نہیں مان رہا تو وہ دوہرا گناہ گار ہے اب گویا کہ وہ جھوٹ کو سامنے بنیاد بنا کر اپنے حق جو سمجھے ہوئی ہیں اس کو چھپا رہے ہیں اور اوپر کچھ اور بات لا رہے ہیں اسی مناسبت سے آج کے کہ وہ جھوٹ ہی انہوں نے کہا کہ یہ نبی برحق نہیں ہے جبکہ وہ پہچان چکے تھے کہ نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں فرمایا ومن ازلم اللہ افضل اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتا ہے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے ایسے ظالم لوگ کامیاب ہیں قرآن مجید کا کچھ طرز کلام اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ازلم کے ساتھ جو تعبیر کیا ہے یہاں پر جو اللہ کی یاد کی تقسیم کرتے ہیں اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے ہیں جیسے کہ یہود نصارہ نے کہا نحن ابنا اللہ و کہ ہم اللہ کی اولاد میں سے ہیں اللہ والے ہیں اللہ کے مقرر بندے ہیں اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ میری اولاد ہے اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں وغیرہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ازلم مساجد اللہ کہا خراب ہے کے مال کی مناسبت کے ساتھ ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے آج عمرہ عمرہ کرنے سے روک دیا تھا کسی مقام پہ اور مناسبت کے ساتھ وہ امن نے پڑا فرمایا یہاں پر فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتا ہے جھوٹ منسوخ کرنے کی بات یہ جب یہود و نصارہ سے بات کی جاتی تھی آخری شریعت کی تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں مقرب لوگ ہیں اور حتیٰ کہ اگر ہمیں اللہ نے کوئی سزا بھی دی جس کو پہلے بارے میں فرمایا کہ لن تمسن النار اللہ ہم ماروں ہم جہنم میں ہمیں نہیں ڈالا جائے گا بال پر ڈالا بھی گیا تو چند دن جہنم میں ڈالا جائے گا جو موس علیہ السلام کو دور کی طرف گئے تھے تو گائے کے بچے کی عبادت ہم سے ہو گئی تھی بس چند دن پھر کبھی کہتے ہیں ابنا اللہ احبا یہ اللہ کی طرح جھوٹ بات منسوخ کرنی ہے اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ میں چند دن آزاد دوں گا بھائی جو نیک ہیں ان کو چند دن بھی آزاد نہیں ہوگا جو گنگار ہیں یا مشرق ہیں تو وہ آزاد میں ہیں اس میں گنتی کی کیا بات ہے یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں یا یہ کہنا کہ ہم اللہ والے ہیں پیغمبروں کی اولاد ہیں اللہ کی اولاد میں سے ہیں مقرب ہیں یہ بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل میری اولاد میں سے یہ کہتے ہیں نحن ابنا اللہ واحد کہ ہم اللہ کے اولاد میں سے ہیں اللہ کے محبوب ہیں یہ جھوٹ منسوخ کرنا ہے او یا اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی آیات کی تجزیب کرنی ہے جب مان چکے سمجھ چکے ہیں کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو کتاب نازل ہو رہی یہ سچی کتاب ہے اور پھر نہیں مان رہے تو یہ تقسیب بھی آ جاتی ان آیاتی شرک کرتے ہیں یا اللہ کی طرف باتیں ایسی منسوخ کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمائی یا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہ سب ظالم ہیں اور ظالم کامیاب نہیں ہوگا اور ان سے میدان حشر میں حساب ہوگا جس کو فرمایا وہ ہم سب کے سب لوگوں کو میدان حشر میں حساب کے لیے جمع کریں گے اور یہ دن بہت مشکل ہوگا ہر کسی کے لیے یعنی بدکار یا مشرق یا کافر ان کے لیے تو مشکل ہوگا ہی ہوگا اس کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی وہ دن مشکل ہوگا جب حساب کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو اس میں اتنی انتظار ہوگی کہ ہر شخص بے تاب ہو جائے گا کہ یہ تو خود ایک عذاب کی شکل ہے کہ انتظار انتظار انتظار جس کو قرآن مجید نے دو موقعوں پر مختلف گنتی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے ایک مقام پہ فرمایا ان یومن عند ربک کا الف سنت مما تعدون آپ کے رب کے یہاں اس دن کی طوالت جو میدان حشر کا دن ہے حساب کا دن ہے آپ کے رب کے نزدیک اس دن کیا بڑا ہونا طویل ہونا کا الف دن ممبا تو ایک ہزار سال کے برابر ہوگا جو تم دنیا میں شمار کرتے ہو یہ دنیا کی جو زندگی کے دن و و نہار گنتی میں جو آ رہے ہیں مما دودھ جن کو تم شمار کرتے ہو یہ میدان حشر کا دن ایک دن کا الف صنعت ایک ہزار سال کے برابر ہوگا یہ کم سے کم ہے دوسرے مقام پہ فرمایا یہ حشر کا دن اس کی قبالت اور اس کا بڑا ہونا خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کے برابر وہ دن ہوگا جو دنیا میں تم شمار کرتے دنیا کے بھی کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں اتنا لمبا دن اب تو ایک ہزار سال لمبا دن ہوگا پچاس ہزار سال دن ہوگا مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ جو شخص جتنا گناگار ہوگا اس کو اس دن کی شدت اور سختی اور لمبا ہونا اتنا زیادہ محسوس ہوگا اور جو نیک ہوگا روزگار ہوگا اس کو اس دن کی شدت یا طوالت اتنی محسوس نہیں ہوگی یہ وہی بات ہے جیسے کہ پلسرات سے گزرنا ہے سر میں پارے میں پرانے مجید نے یہ بیان فرمایا کوئی شخص نہیں بچ سکے گا مگر یہ کہ اس سے گزرنا ہوگا نیچے جاننا ہوگا سراب سے گزرنے کی کیفیت بھی اسی طرح ہے لوگوں کے اپنے عقائد اور اعمال کے لحاظ سے ہے جس کا جس طرح اچھا عقیدہ اور اچھا عمل ہوگا اس کو پل رات سے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور جو جتنا گناگار ہوگا اتنی اس کو اس کی شدت اور سختی اور اس کا لمبا سفر ہونا محسوس ہوگا ہم سب کو جمع کریں میدان حشر میں لوگ انتظار کر کر کے اس دن کی دیوالت سے تنگ آ جائیں گے کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے حساب شروع ہو اتنی سختی کا دن یہ وہی دن ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ سورج ایسے لگے گا جیسے بالکل قریب ہے نا سورج تو ہوگا نہیں سورج جو پہلے ٹوٹ چکا ہے تو اتنی سخت گرمی ہوگی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہی وہ دن ہے جو اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں اتنے ڈوبے ہوں گے اندازہ ہی نہیں ہوگا یہی وہ دن ہے کہ وہ چند مخصوص لوگوں کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا کہ جو یوں ذکر کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا اور تفصیل سے وہ حدیث سات طرح کے لوگ ہیں جو نمبر جمیا سب کو جمع کرنا سمن اصول لذین اشرکو شر کام کا جو نور سب سے پہلے جو خطاب ہوگا وہ مشرقین کو ہوگا جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرتے ہیں کیونکہ مشرق اللہ تعالیٰ کے گویا کے تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے خالق جب اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے صحت دینے والا اللہ ہے زندہ کرنے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے وفات کی طرف فیصلے الگ طرف سے آتے ہیں جب سب کچھ خالق و مالک اللہ رب العزت ہیں تو پھر لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیوں شریک کر رکھا ہے اللہ کی مخلوق کو یعنی اللہ کے صفا اللہ کے ساتھ شریک کیا اللہ کی مخلوق کو بدبختی کیا ہے کہ جو ہم مخلوق وہ مخلوق ایک مخلوق نے دوسرے مخلوق کو اپنا الہ بنا لیا اس وجہ سے سخت رویہ ہوگا مشرقین کے بارے میں آخرت میں فرمایا ہم کہیں گے للذین اشرکو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا این شرکاؤکم کنتم تزعمون کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کی تم عبادت کرتے تھے جو سمجھتے تھے یا ہمیں بچا لیں گے یا بلا ہوگا عجیب عجیب نظریات ہیں بس جتنی جہالت ہوگی اتنی بدعات ہوں گی اتنے شرک کی قسمیں ہوں گی اتنے پھر وہ نظریات اور تجزیات اور عجیب عجیب سے نظام ہوتے ہیں ہر مزار کے الگ ہر طریق کی جگہ کے الگ ہیں جائے گا یہ شروع تزعمون جن کو تم اپنا شریک یعنی معبول بنا رہے تھے اللہ کا شریک کار ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں وہ ان کو بلا کے لاؤ تمہیں چھڑائیں جب وہ کہتے تھے کہ ہم چھڑائیں گے ثم لم کا تم الا تو قالوا والله ربنا ما نا مشرقی ان کا کوئی فریب نہیں ہوگا اس وقت ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا یعنی عابدین شرک کرنے والے لوگوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور کیا کہیں گے اللہ ربنا ما کو نہ مشرقی کب اٹھا کر یہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا ہے حالانکہ انہوں نے تو شرک کیا ہے اب اللہ کے دربار کے سامنے بھی وہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ ما ربنا ما کو مشرکین علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کا وہ جھوٹ کا بول بول کر ان کی فطرت ثانی بن جاتی ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں جھوٹ بول رہے ہیں یہاں سچ بول رہے ہیں یا کیا کرنا ہے جھوٹ بول بول کر دنیا میں ان کو اتنا وہ عادت بن چکی ہے جھوٹ کی کہ آج انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار کے سامنے تو جھوٹ ذرہ برابر بھی نہیں چل سکے گا لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ماں کو نہ مشرقی اور قسم اٹھا کر کے بنا ماں کو مشرقی جو اکثر قسم اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا نہ کوئی کہے نہ کچھ کرے اور قسم شروع یہ مطلب جھوٹ کی دلیل ہوتی ہے اللہ کے نام کو ڈھال بنا کر دنیاوی مفاد حاصل کرنے والے لوگ سب سے زیادہ بدبخت ہوتے ہیں قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے دنیاوی امور معاملات میں بھی قسم اٹھائیں گے اللہ رب نامہ کنہ مشرقی پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ یوں جھوٹ بول دیں گے کہ خوف کی وجہ سے بولا ہے حیبت کی وجہ سے بولا ہے یا پتہ نہیں چلا یا عادت تھی اور جھوٹ بول دیا تو اللہ پاک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے بند کر دیں گے پھر سورہ یاسین والی ہے کہ مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ الجو منف کے مالا آپ کا متقدم پھر آپ پاؤں وغیرہ بولنے لگ جائیں گے کہ شیخ تو کیا تھا فلاں تو کیا تھا فلاں جگہ یہ گناہ تو کیا یہ گناہ پھر اعتراض کر جائیں گے سم لم تکن فتنا تو اللہ انقال و اللہ رب نامہ کلّہ مشرقی بات ایک یہ ہے کہ کئی مقام پہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہی نہیں ہوں گے بات ان لا تکلم ہو ان سے بات ہی نہیں کریں گے اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ الدین نشرکا ہم ان سے کہیں گے ان مشرقین سے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے ان کو بلا کے لاؤ تمہیں بچائیں تو اللہ تو بات کریں گے دوسری آیات میں نفی آئی کہ اللہ بات ایسے لوگوں سے نہیں کریں گے علماء تفسیر نے دونوں آیات میں تقریب دی ہے کہ شفقت کی بات نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور شفقت کی بات نہیں ہوگی سختی کی بات ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں اور پھر آگے وہ جواب دیں گے یوں حضرت عبداللہ ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے تو پھر یہ اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ہم سے یہ شرک ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف علی انفسہم عنہم ما دیکھو ان کو کیسے یہ اپنے بارے میں یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا یا فلاں نہیں کیا فلاں نہیں کیا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے بہت بڑی بری عادت ہے جھوٹ اور اس سے اجتناب ضروری ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامل ایمان والا شخص وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور اعمال میں یعنی ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے شرک نہیں ہے وہ کون سے برے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں ڈالا جائے گا یہ پوچھا گیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے برا عمل جھوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جھوٹ بولنا لوگوں نے عادت بنا لی ہوتی ہے اور ہر معاملے میں ہر چیز میں جھوٹ بولتے جا رہے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان والے شخص میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایمان بھی ہو اور ساتھ خیانت اور جھوٹ بھی ہو اگر خیانت امانت میں خیانت اور جھوٹ ہے تو ابھی اس کے بعد کامل ایمان نہیں ہے جب کامل ایمان آ جائے گا تو پھر خیانت امانت میں خیانت نہیں رہے گی اور جھوٹ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں نہیں بولے گا اللہ سمجھ نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع علیک وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ عزیم امن ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں وجہ اللہ اعلیٰ قروب مکنہ حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ بات سمجھ نہ سکے وفی آزان بکرا اور ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آئے لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر یہ دیکھ بھی لیں تمام معجزات کو تمام نشانیوں کو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے حقہ جاؤ کا رجا یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اور کہتے ہیں ان بس یہ قرآن مجید علاج بلّہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وہ جن ہو نہ ان ہو یہ لوگ قرآن مجید سے دور کرتے ہیں منع کرتے ہیں روکتے ہیں دوسروں کو وہ ین او نہ ان ہو اور خود بھی دور دور رہتے ہیں وہ اللہ شورو بس یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے بات ہو رہی تھی کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ مشرقین سے کتاب کریں گے کہ جن کو تم پکارتے تھے ان لے ان کو لے کے آؤ وہ کیا کہتے ہیں اس وقت بھی یہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو مشرق نہیں تھے بعد میں پھر جب ان کی آزاد گواہی دیں گے تو پھر سچ بولنا شروع کر دیں گے کہ ہاں ہم نے تو شرک کیا ہے اسی مناسبت کے ساتھ کہ بعض تو وہ لوگ جو کافر ہیں اور لینامیہ کافر ہیں شرک کرتے ہیں نبی سے دور رہتے ہیں دوسرے گروہ کی نشاندہی قرآن مجید کرا رہا ہے کہ ایک منافقین کی جماعت ہے وہ آپ کے پاس آ کر آپ کی باتوں کو قرآن مجید کی یاد کو بڑا غور سے سنتے ہیں کان لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن نیت ان کی قریب آ کر بیٹھنے کی قرآن سننے کی وہ طلب حق کی نہیں ہوتی استحصا تمسکر مذاق بنانا کوئی بات ایسی مل جائے تو پروپگنڈا کرنا اس نیت سے وہ آپ کے قریب آ کے آپ کی باتیں یا قرآن مجید کی یاد سنتے ہیں میں ہوں میں ہو بلے گی کیا آپ کے قریب آتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں بردے ہیں وہ بات نہیں سمجھ سکتے کان ان کے بند ہیں یعنی حق بات کو وہ نیت سے نہیں سنتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جب بھی دینی مجلس میں بعض و نصیحت میں دینی پروگرام میں آدمی آئے تو یہ دعا کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کی سمجھ نصیب فرما اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما تب حق سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر حق بات نبی بھی کرنے والا ہو اس سے اونچا تو کوئی نہیں ہوتا قرآن مجید کی آیات وہ پڑھ کر بتا رہے ہوں لیکن سننے والے شخص کی اگر نیت صحیح نہیں ہے بس تمسکر کے لیے مذاق کے لیے ویسے وہ کسی اور نیت کے لیے آیا ہے تو حق سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور ہدایت بھی تو ہدایت بھی نہیں ہوگی اور عمل کی بھی توفیق نہیں ہوگی کیونکہ حق بات سننے کی نیت وہ طلب حق نہیں ہے بلکہ تمسکر ہے وجعلنا على قلوبهم الا ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا ہم نے ان کے دلوں پہ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا مہرے لگا دی ہیں کانوں پہ مہرے لگا دی ہیں آنکھیں بند کر دی ہیں یہ حق بات نہیں سمجھ سکتے کیوں ایسا ہوا دو پہلو الگ ہیں ایک یہ ہے کہ ایک شخص حق کے قریب ہی نہیں ہے لیکن حق کے ساتھ اس کی کوئی ضد بھی نہیں ہے انعد بھی نہیں ہے سرکشی بھی نہیں ہے حق کے خلاف اس کا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے بس وہ ایک عام ترتیب پر ہے تو امید ہے کہ اس کو ایک مدت کے بعد اگر وہ قریب حق کے آتا ہے تو ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی لیکن ایک شخص حق سمجھنے کے باوجود حق کے خلاف پروگرام بناتا رہتا ہے پروپنڈا کرتا ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں پہ موریں لگا دی جاتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ان کا مقصد یہ ہدایت نہیں کہ حق ان کو سمجھ آ چکا ہے اس کے باوجود وہ حد سے انحراف کر رہے ہیں ضد و انعت اور سرکشی ہے کوئی اور مقصد ہے جیسے مسلمان کے بارے میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتے منع کرتا ہے بائیں کندھے والا بائیں والے کو کہ نہ لکھو توبہ کر لے گا پھر دوبارہ بھی منع کرتا ہے تیسری مرتبہ بھی منع کرتا ہے لیکن اگر تین چار مرتبہ گناہ کرنے کے بعد وہ شخص توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ لکھا جاتا ہے اور بار بار اس گناہ کو جب کر رہا ہے اسی ایک گناہ کو بار بار کر رہا ہے تو پھر دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ یہ شخص اگر گناہ کی توبہ کر لے تو وہ تو سیاہ نقطہ ختم ہو گیا نامہ صاف ہو گیا لیکن گناہوں کی طرف ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے گناہ ہی کرتا جا رہا ہے کہ نہ نماز کا اہتمام ہے نہ روزوں کا نہ دیگر گناہوں سے بچنے کا کوئی وہ فکر کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے تو اس کا دل پورا کا پورا حدیث میں آتا ہے ہے سیاہ ہو جاتا پھر اس کو نہ سمجھ میں آتی ہے نہ توفیق ہوتی ہے توبہ کی کی نہ طرف قریب آتا ہے کہ جب دل بالکل سیاہ ہو جائے تو یہاں کی بات ہے کہ یہ باوجود حق سمجھنے کے جیسے اوپر قرآن مجید کی بات آئی نا کہ نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے ضد و انا سرکشی تو ایسے لوگوں کے دلوں پر پردے آ جاتے ہیں وہ آپ بات کو نہیں سمجھ سکتے وہ فی آزان بکرا اور ان کے کانوں کے اوپر ڈھکن لگا دی جاتے ہیں بند کر دی جاتے ہیں ویسے تو عام باتیں وہ سن رہے ہیں حق بات نہیں سن رہے دنیا میں بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے حق بات ماننا ایمان لانا حق بات ماننا سمجھنا کسی کو یہ توفیق ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے زندگی یا جاندار ہونا یہ جانوروں کو بھی حاصل ہے ان کی بھی زندگی ہے وہ بھی جاندار ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں انسان کا صرف مقصد جاندار ہونا نہیں ہے یہ زندگی گزارنا ایسی ہی نہیں ہے کہ بس پیدا ہو گیا اور فوت ہو جانا ہے اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے ایمان لانا حق بات کو سننا سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ اگر توفیق مل جائے کسی کو حق کے سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی تو یہ دولت بہت بڑی دولت ہے جس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں پر ہم نے مورے لگا دی ان کے کان بند کر دیے وغیرہ اس لیے کہ ہمیں علم ہے کہ تمام نشانیاں تمام معجزات تمام چیزیں جو حق بات کی طرف دعوت دیتی ہیں ان لوگوں کے سامنے کھول کر بھی آپ دی جائیں لا ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا وہ معجزات دیکھیں یا کچھ کریں تب بھی ایمان نہیں لائیں اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو مناظر کی باتیں کرتے ہیں جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں تنازع کی باتیں کرتے ہیں آپ نے کیا دیا ہے آپ کیا سکھا رہے ہیں فلان کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح کے مناظرے اور مباحثہ کرتے ہیں اور پھر حتیٰ کہ ہر درمی یہ کرتے ہیں کہتے ہیں یقول الذین کفروا ان الا اساطیر الاولین اساطیر اسطورہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے کہانیوں کو کہتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں سناتے ہیں یوں کرتے ہیں یہ آد و سمود کے جو واقعات ہیں اساطیر الاولین یہ پہلوں کی کہانی ہے جیسے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سورہ لقمان میں جس کا ذکر آتا ہے من الناس من یشتری اللہ الحدیث وہ شخص فارس اور روم سے خوبصورت لڑکیاں لے جا کر مکہ کے چوراہوں پر وہ ان کو رقص کراتا تھا اللہ اللہ اور دعوت دیتا تھا کہ دیکھو وہ بھی کہانیاں بیان کرتے ہیں میں بھی کہانیاں بیان کرتے ہوں میری کہانیوں میں ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہے کہ لڑکیاں بھی ملتی ہیں یہ سورہ لقمان اکیسویں بارے میں پہلے رقو میں واقع ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں اور خود بھی قرآن کے قریب نہیں آتے وہ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں کوئی ادھر آ رہا ہو اس کو منع کرتے ہیں ادھر نہ جانا اور خود بھی غرض نفرت دور رہتے ہیں کہ قریب گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ ریاض بلّہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گروہ تو کہتا تھا یہ پاگل ہے یہ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جو دین حق کی بات کرتے ہیں لوگ اس کو یوں ہی کہتے ہیں اور تبلیغ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک لوگ مبلغ کو قابل نہ کہیں اس وقت تک مکمل نہیں علماء نے لکھا اللہ پاک ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے ہم کمزور ہیں کہ جب تک کہ جوتیاں خون میں بھر نہ جائیں اور پھر خون خشک ہونے کی وجہ سے پاؤں چپک نہ جائے ساتھ میں جب آپ واپس آئے نا اور انہوں نے پروگرام بنا کے بچوں کو پیچھے لگایا اور آپ کو پتھر مارے گئے تبلیغ کی وجہ سے اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے جب آپ نے اتارنا چاہا جوتوں کو جوتے اترتے نہیں تھے وہ خون کے ساتھ پاؤں چپک گئے علماء نے لکھا ہے تبلیغ کی قبولیت کے مراحل ہیں کہ لوگ پاگل بھی کہیں گے لوگ ساحر اور مجنون بھی کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے اس کی کلام میں اثر ہے جادوگر ہے احسان بات ہے نا کہ یہ باتیں جو کرتا ہے اس باتوں پہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ عمل کریں اثر ہو رہا ہے تو لہٰذا دوسروں کو اب روکنے کا کیا نظریہ ہو سکتا ہے کیسے روکیں تو کہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے اس کے کلام میں اس لیے اثر ہے کوئی پاگل کہتا تھا زمات نامی شخص ایک بڑا اپنے وقت کا کاہن اور حکیم اور اس طرح کی جھاڑ پونچھ کرنے والا شخص تھا مکہ کے اطراف میں رہتا تھا کبھی کبھی مکہ میں آ کر مکہ مکرمہ میں آ کر بھی لوگوں کا علاج وغیرہ کرتا ان مشرقین مکہ کے سردار جو دشمنان اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ سب پاگلوں کا علاج کرتے رہتے ہو اور جھاڑ پھونک کرتے ہو حکیم ہو آپ علاج کرتے ہو لیکن ادھر بھی ایک پاگل رہتا ہے راسب اللہ اس کے قریب نہ جانا وہ آپ اس کا علاج ہی نہیں کر سکتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بتوں کی بدنامی کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں یہ شخص کہتے ہیں زمبات امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے مسلم شریف نے یہ شخص کہتے ہیں کہ میں پہلے تو علاج مکہ مکرمہ میں کرتا رہا پھر میرے خیال میں آیا کہ یہ کیا لوگ کہتے ہیں آخر میں ایک حکیم ہوں اور کاہن بھی ہوں جھاڑ پھونک بھی کرتا ہوں جنات کا اثر بھی دور کرتا ہوں جادو وغیرہ بھی دور کرتا ہوں حکیم جسمانی بھی ہوں میں جاتا ہوں اگر بات کے اندر وہ شخص پاگل ہے تو علاج کر دوں گا جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ذمات نامی شخص پہنچ گیا جو بیک وقت دو تین طرح کا ڈاکٹر بھی ہے چلان بھی ہے فلان بھی ہے فلان بھی ہے صحیح ہوتا ہے نا پھر علاج کرنا آ گیا اور بات کی ہے کہ آپ کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ پاگل ہیں یا محمد انی ارقی من هذا الريح میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں آپ پر جنات کا اثر ہے جادو کا اثر ہے یا فلاں ہے فلاں ہے میں سب آپ کام آپ نے فرمایا بیٹھ یہ جو جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں نا الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علیہ سید الانبیاء یہ خطبہ آپ نے پورا پڑھا اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم ایک شخص کہنے لگا کہ درخواست کے بڑا سکون آیا دوبارہ آپ اس کو پڑھیں آپ نے دوبارہ پڑھا پھر جب آپ اما آباد پر پہنچے اس نے اللہ کی ہم کو وسلم پر درود و سلام ہے اس خطبے میں جو مصروف خطبہ نکاح کے شروع میں عقیقے میں خطب جمعہ میں وغیرہ عیدین میں نماز استقاع میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے شروع میں جو وہ ہم تو سنا کی تاریخ کے جملے تیسری مرتبہ جب آپ نے پڑھا تو کہنے لگا کہ حضرت میں اس علاقے کا بہت بڑا کاہن جادو کا اضالہ کرنے والا اور جسمانی حکیم ہوں آپ جیسا فصیح و بلیغ اور نورانی کلام میں نے آج تک نہیں سنا لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں اور پاگل کہتے ہیں میرے علم اور میری سمجھ کے مطابق نہ آپ جادوگر ہیں نہ پاگل ہیں لہذا جس شریعت کا اور جس رسالت اور جس توحید کا آپ اعلان کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیت کرتا ہوں مجھے بھی مسلمان بنا لیجیے جبکہ یہ اس کو منع کرتے تھے وہ ہم یون ہو نہ کہ یہ خود بھی دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں کہ اللہ نا الاولین یہ کس سے کہانی ہے یہ یہی چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ انہیں پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر کوئی شخص پہنچ گیا تو اس پر اثر کرے گا جناب کا کلام بعض و نصیحت اور وہ ان کا ہو جائے گا پھر ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ دوسری تفسیر انہوں نے کی وہ کیون عان کے قرآن سے دور کرتے ہیں دوسری تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں سے بعض نے کہا کہ آپ کے چچا وغیرہ کے بارے میں ہے کہ آپ کو اظہاں سے تو بچاتے تھے لیکن خود ایمان نہیں لائے وہیں یہ اللہ گمائش ہو اور تب طالب یا دیگر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر طالب میں رکھا دیگر جگہوں میں بعض و نصیحت کی جگہوں میں جہاں مشکل ہوتی تھی تو دفاعی انتظام کرتے تھے لیکن خود ایمان نہیں لائے تو یہ خود بھی ہلاک ہو گئے اصل مقصد تو نبی کو بھیجنے کا کہ لوگ ان پر ایمان لائیں ایک آشا نامی شاعر یمن کے علاقے کا تھا آشا نامی شاعر یہ جو منڈی لگتی تھی اس میں مکہ مکرمہ میں اوقاص نام کی سالانہ اس میں لوگ اونٹ بھی لاتے غلام بھی لاتے گندم بھی لاتے ہر کوئی جس نے کوئی چیز بیچنی ہوتی وہ لاتا خریدار بھی پہنچ جاتے یہ سو کے اوقات جو ہے مکہ مکرمہ میں مشہور ایک منڈی اور بازار رکھتا تھا سالانہ اس میں یہ شخص آتا رہتا تھا اور اللہ نے اس کو ایسی کوئی صلاحیت دی تھی کہ جس کے بارے میں یہ تعریفی قصیدہ پڑھ لیتا تو ساری عوام اس طرف آ جاتی اور اگر جس کے خلاف یہ قصیدہ پڑھ لیتا تو سارے لوگ اس شخص کے مخالف ہو جاتے ایک غریب عربی ایک غریب عربی رہتا تھا مطلب مکرمہ میں اس کے بعد نوجوان لڑکیاں تھیں کوئی رشتہ نہیں آتا تھا لوگوں نے اس کو کہا کہ یار آپ آشا نامی کی دعوت کرو کوئی اونٹ وغیرہ بھونو تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی تعریف کرے تو وہ آپ کے بارے میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے چنانچہ اس نے ایسا کیا اور اس کی لڑکیوں کے رشتے بڑے بڑے سردار اور عمرہ لوگوں نے کیے یعنی اس طرح کا یہ بندہ یہ آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے یمنی ہے بہت بڑا شاعر مانا ہوا شاعر یہ شخص جب آ رہا ہے اور سارے مکہ والے پریشان ہو گئے کہ اگر یہ شخص آ گیا اور حق بات اس کو سمجھ میں آ گئی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرما دیا تو پھر تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے یہ ساروں نے چندہ جمع کیا اونٹ جمع کیے غلہ جمع کیا مکہ میں اس کو داخل نہیں ہونے دیا سو اونٹ بما حساب کتاب کے اس کو دیا کہ آپ واپس چلے جاؤ یہاں ہمارے حالات خراب ہیں وغیرہ شاعر تھا بعض شاعر بھی لالچی ہوتے ہیں بہرحال اس نے وہ ان کے وہ رشوت قبول کی واپس ہوا راستے میں کہیں لڑکھڑایا وغیرہ اور مر گیا اس ایپ نے بتایا کہ یہ لوگ نبی پاک سے یا قرآن مجید سے لوگوں کو دور کرتے ہیں خود بھی روئے غرض سے نفرت دور رہتے ہیں ہلاک ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور علم بھی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون صدق الله العظيم اور آپ دیکھیں گے کہ جس وقت ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا مراد کفار ہیں تو یہ کہیں گے اے کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے تقسیم نہیں کریں گے ورنہ پونہ من اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے بل بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بداد ہوں باتان یہ من منتقل ان کے سامنے ظاہر ہو گیا وہ کچھ جس کو جو اس سے پہلے دنیا میں وہ چھپاتے تھے اب وہ ظاہر ہو گیا اس مجبوری کی وجہ سے وہ جان بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے ولو ردو اردو لمان ہوا نہیں اگر بال فرض ان کو ان کے کہنے کی وجہ سے دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے ایسا ہوگا نہیں لیکن اگر بال فرض ان کو بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ نہ ہم لتازب اور حقیقت حال بھی یہ جھوٹے لوگ ہیں بات ہو رہی تھی کہ یہ خود بھی دین سے قرآن سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں یہ لکھون اللہ حسن سنگ ہمایا شروع خود ہلاکت میں ہیں قرآن ہی تو اصل چیز ہے جس کے بارے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا قرآن کے ساتھ جس درجے میں تعلق ہے وہی خیر رقمان تعلق القرآن علامہ وہی بہتر ہے پڑھنے میں پڑھانے میں سیکھنے میں سکھانے میں اس کے ساتھ تو ضروری تعلق ہے اس مسلمانوں کا ہے اسلام کا ایمان کی بقا کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ہے جتنا کوئی اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑ رکھے جو کفار کے ہر دھرمی کی شکل میں باوجود حق سامنے ہونے کے وہ نہیں مانتے تھے ان کی حالت کو بیان کیا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا یعنی ابھی جہنم میں ڈالا نہیں گیا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور کھڑا کیا گیا تو یہ کہیں گے یا لئی دنا نرب ولا غلام سے وہ آیا گیا قرآن مجید نے کفار کے اس طرح کے عذاب کے وقت کے مقولے کئی مقامات پہ نقل کیے ہیں کہیں تو یہ کہیں گے یا لئی تلی گر تو گراوا کیا تو مٹی ہو جائیں گے حساب کتاب ہی نہ ہوتا کچھ نہیں بہت سارے مقام پہ یہ جملہ کہیں گے یا لئی تنا نرد اے کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے ہمیں موقع دیا جائے بلا نقصب و بھی آیا درخت نعان بات یہ ہے کہ اب ان کے سامنے وہ کچھ آ چکا ہے کہ جس کو یہ چھپا رہے تھے انبیاء علیہ وسلام یا ان کے جانشین جو ان کو سمجھا رہے تھے آخرت کے لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے ایمان بالغیب کے امور کے لحاظ سے جو انہیں سمجھایا جا رہا تھا اس وقت تو وہ نہیں سمجھ رہے تھے آج ان کے سامنے وہ سارا واضح ہو گیا بنیادی طور پر عقیدے کی جو چیزیں ہیں وہ تین ہیں باقی سارے اس کے تحت داخل ہیں توحید رسالت اور آفت باقی جتنے عقائد کے لحاظ سے باتیں ہیں وہ سارے انہیں تین اصولی باتوں کے تحت داخل ہیں یعنی آخرت پر عقیدہ قبر پر عالم برزق پر میدان حشر پر جنت دوزق پر حساب کتاب پر یہ عقیدہ یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے جب وہ اس عقیدے کو نہیں مان رہے تھے کہ کہاں مرنا ہے کیا ہونا ہے کیا یہ بات والا عقیدہ ہے یعنی جو کافر لوگ ہیں جن کی دنیا ہی دنیا ہے ان کا یہی نظریہ ہے کہ بس مرنا بس ختم ہو جانا اور کوئی حساب نہیں باوجود اس کے کہ مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے جیسے کہنا ہے کہ یہ حصہ ایسا اللہ حضال اور کسی اللہ ظلفا یعنی کسی حد تک اللہ کو مانتے تھے لیکن آخرت کا ان کے سامنے ان کو یقین نہیں تھا وہ کہتے وقت قرآن حسوم آخرت کے کے لحاظ سے مشرقی نے متبا جو اللہ کو ماننے والے تھے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے تھے حج کرنا وہ حجیوں کو ستو پلانا وغیرہ ثواب سمجھتے تھے لیکن آخرت کے حساب و کتاب کے قائل نہیں تھے وہ کہتے ہیں اتنا تو کتنا خواب ہم جب مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے کافی جائے گی ساری مٹی ہماری ہڈیاں ہمارا جسم پھر کیا حساب کتاب ہونا ہے یعنی تھوڑا بہت اللہ کو مانتے ہوئے بھی آخرت کا انکار تھا آخرت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے تمام نظام زندگی اور آخرت عالم آخرت دونوں درست ہو جاتے ہیں اگر کسی کو فکر آخرت ہو کہ حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے ہیں ذرا ذرا کا حساب ہونا ہے میں یہاں المسبال ضرورت ان صحیح نہیں رہا ضرورت ان شر نہیں یار ایک ایک چیز وہاں تو چیز بھی بڑی چیز بھی کوئی بھی چھپی نہیں رہ سکے گی وجدو ماں عامل حاضرہ جو کچھ بھی لوگوں نے کیا ہوگا اس کو وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے حساب و کتاب جب آخرت کا عقیدہ انسان کا صحیح ہو یقینی ہو عمل کے ساتھ ہو دنیا کا نظام بھی درست ہے آخرت کا نظام تو درست ہو گیا نا کہ اس کی فکر وہ کر رہا ہے دیکھو جس کو حساب و کتاب سے ڈر ہے وہ نہ چوری کرے گا نہ ڈاکہ ڈالے گا نہ کسی کو بکا مارے گا نہ گالی دے گا یعنی اس مسلمان مکلف مخلوق کو سمجھانے کے لیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب نظام عدل حساب کا قائم ہوگا تو دنیا میں جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر لگائی ہوگی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عدل اپنا دکھانے کے لیے حالانکہ وہ مکلف مخلوق نہیں ہے اس بغیر سینگ والی کو اللہ سینگ دے دیں گے سینگ والی کو سینگ نہیں دیں گے جس نے مارے تھے چکر اور اس کو حکم ہوگا کہ تم اپنا بدلہ دے دو مراد یہ ہے کہ وہاں ذرا ذرا کا حساب ہے جب انسان کو فکر آخرت لگ جائے اس کا دنیاوی نماز روزہ بھی صحیح ہو جائے گا حقوق اللہ بھی صحیح ہو گئے حقوق الباد بھی صحیح ہو گئے تو اسے آخرت کی فکر ہے اور جب آخرت کی فکر ہے تو دنیا درست ہوئی آخرت خود بخود درست ہو گئی ہے کہ جب ہم عالی سارے اللہ اللہ مطلب کے رسول کی رضا والے کر رہا ہے تو یہاں پر جب یہ آخرت میں پہنچے اپنے سامنے جب عذاب کو جہنم کو حساب کتاب کو وہ تمام چیزوں کو دیکھ لیا جن کو انکار کرتے تھے جن کا ان کو یقین نہیں تھا آج وہ سامنے دیکھ لیا تو آپ تمنا کرنے لگے جو اس وقت کی تمنا کام نہیں آئے گی جا لئی تنا جب مشکل پیش آ جائے سامنے وہ چیز جس کو نہیں مانتے تھے وہ دیکھ لی تو وہ ایمان بل غیر نہیں وہ ایمان بالمشاہدہ ہے اور ایمان یا کوئی درخواست یا کوئی دعا وہ تو ساری دنیا میں قبول ہے نا ایمان بھی دنیا میں جب لائے گا تو اس کو فائدہ نصیب ہوگا نا آخرت کا اب وہاں آخرت کو دیکھ کر جنت کو دیکھ کر جہنم کو دیکھ کر عذاب کو حساب کو وغیرہ نظام کو دیکھ کر اب ایمان لائے اس وقت وہ تو دار العمل نہیں ہے وہ تو دار الجزا ہے دار العمل تو دنیا ہے اس میں ایمان کیوں نہیں لایا جب اور لا رہے تھے قرآن و حدیث اسی طریقے سے موجود تھا دیکھو دوستو کفار کا ظلم و ستم شروع سے لے کر آج تک ہر نقطۂ نظر سے مسلمانوں کے اوپر طرح رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ایک موجزانہ شکل میں اسلامی تعلیمات اسی طرح زندہ و جاوید ہیں جیسے جناب نبی پاک یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی تو یہ حقانیت پر دلالت ہے ورنہ کفر کے جو کچھ اہدار ہم بھی بنے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی کب سے اسلام کی ہر چیز کو وہ مٹا چکے ہوتے لیکن یہ نہ مٹا سکے مٹاتے رہے تو اسلام کی صداقت کی دلیل ہے حقانیت کی دلیل ہے تو یہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا ایمان بالغیب اس وقت کیوں نہیں لایا اب آخرت میں جب سامنے آ گئی سارا کچھ اب ایمان لے آئے اور یہ کاش کرتے ہیں بات یہ ہے دوستو حدیث میں جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اگر کسی کو یہ مطلوب ہے کہ اس کی مشکل میں اللہ اس کی مدد کو پہنچے تو اسے چاہیے کہ اپنی راحتوں میں بھی اللہ کو نہ بھولے جب راحتوں میں آسانیوں میں صحت کے زمانے میں رزق کی فراوانی میں اللہ کو کوئی یاد کرنے والا ہے وہ باقی نہیں ہوا عموماً صحت آ جائے عہدہ اونچا آ جائے پیسہ زیادہ آ جائے اسلام کیا چیز ہوتی ہے وہ خدا کو بھی کچھ نہیں سمجھتے مسلمان ہو کر باطل کی بات نہیں کر رہا مسلمان ہو کر جب صحت آ گئی عہدہ اونچا آ گیا مال و دولت آ گیا اسلام قرآن کیا ہوتا ہے خدا کو کوئی نہیں سمجھتا رسول کو کچھ نہیں سمجھتے تو اللہ کو اور جب تھوڑی سی مشکل آ جائے پھر ختم شروع ہو گیا پھر سب کا بھی شروع ہو گیا پھر فلاں ہو گیا یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے یعنی اللہ کو اس کام کے لیے رکھا ہے جیسے ہم نے قرآن مجید کو ختم کے لیے رکھا ہوا نا کوئی مر جائے تو اس کے لیے کوئی وہ ہو جائے کوئی برکت کے لیے قرآن کو صرف برکت کے لیے نہیں صرف تلاوت کے لیے نہیں اس کا تو مقصد ہے جو اللہ محمد کتاب الحکمہ ہوئی تبدیل ہے اس میں کوئی تعلیمات ہے دیکھو نا جو میں بتا رہا ہوں یہ نیا آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں تو اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت ہے اور اس ہدایت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول مخاطب ہیں اور آپ نے یہی بات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھائی ہے انہوں نے عمل کیا دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے آخرت میں بھی کامیاب ہمیشہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا لقب پا لیا جو ان کے باپ ماننے والے آئے وہ بھی خیر پھیلائے تو بات کر رہا ہوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم اللہ کو مشکلوں میں مدد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی راحتوں میں بھی اللہ کو نہ بھولا کرو سب کو پتہ ہے نا جب انسان کے پاس صحت ہو کچھ عہدہ ہو پھر کو خدا ہو تو زیادہ قیمتی ہے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجیے جو میرے لیے مفید ہو اور یہ بہت بڑی قیمتی سوال کی بات ہے کہ کسی نیک بندے سے نبی سے بہادر بزرگ سے آدمی یہ پوچھے کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت ہو جائے جیسے اللہ اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے لوگ آج کل کوئی تو ذکر پوچھتا نہیں ہے اگر کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے ایسی کوئی پھوک بتاؤ کہ نظام یہ ہو جائے دنیا ساری آ جائے بس یہ بات اللہ اللہ کے رسول سے راضی ہو جائے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ کا رسول راضی ہو جائے اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کتنا قیمتی سوال ہے دیکھو سب دنیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں ہے نا رضا کے تابے ہے وہ تو خود مل جائے گا جب مرکز مرکز کے ساتھ تعلق ہو تو باقی ساری ماتا پولیس تو خود ہی مددگار بن جائے گی اور اگر اگر کسی چپراسی کے ساتھ تعلق رکھ کے رکھا مرکز کے ساتھ نہیں ہے تو کیا فائدہ یہ ویسے پیسے کھا کے آگے پیچھے ہو جائے گا بات یہ ہے تو جب اس شخص نے سوال کیا اتنا کی سوال ہے اور وہ جواب ہمارے لیے بھی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست اپنے زبان کو اللہ کی یاد سے ہر وقت پر رکھو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا جب انسان کا تعلق ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کو فکر آخرت بھی ہوگی حساب و کتاب کا ڈر بھی ہوگا جب مشکل آئے گی نا جب مشکل آئے گی تو پھر اللہ سے دعا کرے گا اس مشکل میں اس کو اللہ صبر بھی دے گا اس پر اس کو ادرت بھی ملے گا اور وہ مشکل بھی دور ہو جائے گی تو فرمایا کہ یہ تو کافروں والا طریقہ ہے جب مشکل آئی سامنے تو اس وقت اللہ یاد آیا اور جب راحتوں میں رہے تو اللہ بھولے رہے یہ تو ایک عملی شکل کفار کے ساتھ ملتی جلتی ہے ایمان والے کا مقام تو یہ ہے کہ وہ راحت میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور مشکل میں بھی پھر اللہ تو اللہ ہی اللہ ہے ہمارا تو ویسے ہی اللہ ہی اللہ ہے ہر جگہ میں توحید یہ توحید کا درس ہے کہ علیہ ایمان کو علیہ توکلون وعلى اللہ فل المتوکلون یہی درس ہے نا اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اے پاکستان والو اب تو ہمارا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کوئی بھی نہیں ہے اگر ظاہری طور پر کسی دور میں کوئی سبب کی نظر میں کوئی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين صدق اللہ العظیم اور یہ باتیں لوگ یہ دنیا میں یہ کہتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے بس یہی ہے جو چند دن ادھر رہنا ہے توانا میں بنا بہوسی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے یعنی جیسے مسلمان لوگ کہتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ اٹھایا جائے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے بات کل کے سبق میں یہ ہو رہی تھی بل ولو ردو لمان ہو بداد ہو کہ یہ کافر لوگ کہ جب ان کے سامنے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جو یہ چھپاتے رہتے تھے مثلا اپنا نظریہ باتیں عقیدہ فاصدہ یہ چھپاتے رہتے تھے یا یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی طرف سے جو حقانی حق والی باتیں ان کے سامنے آتے تو باوجود سمجھنے اس کے اس کو درگردہ کرتے رہے اور اپنی ضد کے اوپر ہی ڈٹے رہے جو مسلمان شریعت اسلام قرآن حدیث جو ان کو سمجھاتا رہا کہ یوں حساب ہے یوں میدان حشر ہے یوں جنت دوزت ہے بس اس کو یہ پس کچھ ڈالتے رہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے اب وہ سارا کچھ سامنے آ گیا وہ میدان حشر بھی آ گیا وہ جنت آ گئی وہ دو کو سارا کچھ جب سب سامنے آ جائے گا تو وہ کہیں گے لوگ کہ ہمیں واپس کیا جائے اللہ فرما رہے ہیں اگر واپس بھی کر دیں تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو پہلے منع کیا گیا تھا اور پھر وہی کر رہے تھے اس وقت کا ماننا یا درخواست دینا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے کوئی فائدے مند نہیں ہوگا قرآن نے بتایا ناصر کہ ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر کر دی جائے گی ہاں اس میں نیکی کی بات ہے یا برائی کی بات ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی اب اس کے مطابق اگر کوئی یہ شخص عمل کرنا چاہے کہ برائیوں کو چھوڑنا چاہے اور نیکیاں کرنا چاہے تو اب نہیں کر سکتا ہے ہمارا یوم تو علی گھا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ ہر کسی پر اس کا عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا لمان ہو لہاد ہوا اگر فرض ان کو واپس بھی کر دیا جائے تو پھر بھی وہی کرتے یہ کام جن سے ان کو روکا گیا تھا ایک حدیث میں جناب نبی یہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میدان حشر میں میزان عدل قائم ہوگا تو سب سے قریب اللہ رب العزت اپنے قریب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم آپ اپنی ضروریت کو دیکھیں اولاد کو دیکھیں کہ اس کے عمل کیسے ہیں جس کا ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل زائد ہوگا یعنی بھاری ہوگا تھوڑا سا بھی نیکیوں والا اگر جھکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ جنت کا کرتے جائیں گے تھوڑی سی بھی نیکیاں اگر برائیوں سے زیادہ ہیں پھر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا کہ جس کے بارے میں یہ امید ہے کہ یہ نیک تھا اور نیکی کی فکر کر رہا تھا لیکن اتفاق سے نیکیاں اس کی اتنی نہیں ہوئی لیکن جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں تو دوبارہ بھی یہی گنا کرے گا تو ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ لوگ کہ فرض جیسے قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو اگر واپس بھی کر دیا جائے جیسے یہ برخاست کر رہے ہیں لہادو لمان ہو تو وہی کام کریں گے دوبارہ کہ جن سے ان کو روکا گیا تھا بات یہ ہے دو ہی طرح کی صورتیں ہیں ایک وہ لوگ کہ جن کے امال سالحا کا زیادہ ہوں گے اس نے عقیدہ ہوگا ان کے پاس اس نے عمل ہے اس نے اخلاق ہیں یہ دیکھتے ہیں اور ایک وہ جماعت ہوگی کہ جس کے پاس عقیدہ بھی برا ہے امال بھی برے ہیں گناہ ہی گناہ ہی اور دوسروں کو بھی وہ برائی کی طرف دعوت دیتے رہے جو جماعت کے دوسروں کو برائی کی دعوت دیتی رہی گندے کاموں کی طرف لگاتے رہے خود بھی برے تھے ان کے بارے میں قرآن نے بتایا گاؤں اوزار خود برائی دوسروں کو بھی برائی کی دعوت یہ خود بھی پھنسیں گے اپنے عمال بات کی وجہ سے اور دوسروں کا بوجھ اپنا بوجھ اپنے اوپر ہوگا ان کا اللہ سا ہمارے ضرور کتنے بڑے لوگ ہیں جن کے اوپر بوجھ ڈال دیے گئے ہیں اپنے مالے بات کا دوسروں کو جو غلط بات کی طرف دعوت دیتے رہے بدار کی طرف رسوم کی طرف اور کس کو بجور کی طرف وہ برائی کی طرف لگ گئے لوگ ان کے عمال بات کا ان کو سزا تو ہوگی لیکن جو رہبر تھے ان کے ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ ڈالا جائے گا ہم ہوں حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے وہ اپنے امال بد کی سواریاں بنیں گے جو لوگ برے ہوں گے ابھی کے لحاظ سے امال کے لحاظ سے اس کو بجور کے سرکشی کے لحاظ سے تو یہ اپنے بد کی سواریاں بنیں گے یہ خود سواری ہیں اور ان کے امال بد ان کے اوپر سوار ہیں اور اس کے برعکس کہ جو نیک لوگ ہوں گے عقیدے کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے تو امال ان کی سواریاں بنے وہ بیگ امال ان کو چھڑانے کا سبب بنے گی ان کی سواریاں ہوں گی بہت ہی پرانی مجید کیسے تاریخ کی ہے وہ چلنے کے لحاظ سے جو مشکل پیش آئے گی تو نیک آدمیوں کو مشکل پیش نہیں آئے گی کہ وہ اپنی اس نیکی کی روشنی میں چل رہے ہوں گے اور دوسرے لوگ کہ جو ان کی روشنی کو سہارا لے کر میں رکم روشنی نیک لوگوں کی روشنی کا سہارا لے کر چلنا چاہیں گے تو قرآن مجید کی ہے کے درمیان میں فرشتے حائل ہو جائیں گے کہ یہ ان کا نیک عمل تھا وہ اپنے نیک عمل کی روشنی میں چلیں گے تمہارا نیک عمل نہیں تھا تمہارا راستہ الگ تو بات یہ کہ فرمایا کہ جہنم میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیا جاتا تو پھر بھی یہ مالے بد ہی کرتا اس کو جہنم میں ڈالتا تو جو نیک عمل ہیں ان کے نیک عمل ایسے آدمیوں کے لیے بچاؤ کے واسطے سواریاں بنے گی اور جو امال بد کرنے والے ہیں وہ خود سواریاں بنے گی امال بد کا اور امال بد ان کے اوپر جو قرآن مجید کیا تھا آپ یہ جھوٹے لوگ ہیں سب سے بڑا جھوٹا شخص وہ عقیدے کے لحاظ سے جھوٹا ہے کے باوجود حقائق سامنے آنے کے وہ نہیں مان رہا قرآن مجید نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور پانی ان کے سامنے واضح تھی سے اناج یا یا اپنا وظیفہ اس چیز ان کے لیے وہ مانے وہ یا نہیں مانا تو گویا کہ بات کو سمجھ آ جانا اور پھر پھر اس پر عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ایسا جھوٹ بولنا کوئی شخص کہہ رہا ہے فلانا آیا ہے مجھے پتا ہے فلانا آیا میں گھر نہیں آیا یہ جھوٹ بولنا ہے ایک یہ جھوٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سے ایک بات حق واضح ہو گئی سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ یہ بات حق ہے یہ سچ یہی ہے اور پھر اس حق اور سچ کو چھپائے رکھنا اپنے رسم و رواج بدت اور یہ وہ ان کے اوپر عمل کرتے رہنا حق بات کو سامنے نہیں لایا سمجھنے کے باوجود یہ کہتے رہے ہمیں نہیں پتا یہ غلط یہ ہے یہ جادو ہے یا اساتیر الملین ہے یہ کس سے کہانی ہے یہ بھی جھوٹ ہے عقیدے کا جھوٹ ہے پھر عمل کا جھوٹ آتا ہے تو یہ گفتگو کا جھوٹ ہے یعنی حدیث میں تو جو گفتگو کا جھوٹ ہے اس پر سخت وعید ہے جو عمل کا جھوٹ ہے مزید اس پر عمل کا جھوٹ ہے جہاں لا تفعلون یہ عمل کا جھوٹ ہے عقیدے کا جھوٹ ہے کہ سمجھنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود الذین اللہ الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ہو پہچاننے کے باوجود اس بات کو چھپائے رکھا اور اپنی اسی پرانی بدہ مالیوں پر عقیدے کا جھوٹ ہے یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیا ہو جو کرتے نہیں وہ دعویٰ کیا کرتے ہو نہ تحجت پڑھتے ہیں نہ اشراک کرتے ہیں فلان بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے آج تو ماشاء اللہ ڈھائی بجے جاگ آ گئی تھی آج تو فلان ایسا عمل نہیں ہے مزید شہرت جیسے یہ سب سے برا شخص ہے بھائی حکم تو یہ ہے کہ جو نیکی ہے حت الرسا وہ آپ نے اللہ کے لیے کی ہے وہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے ہاں کہیں کوئی مجبوری پیش آ جائے تو بتانے کی اجازت ہے جیسے حدیث میں جناب نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا سب سے بڑا مشکل میں اٹھایا جائے گا اور حالت اس کی خراب اور نفوست کی ہوگی جو لوگوں کو جوتے جوتیاں کھاتے ہیں اپنی وقت بنانے کے لیے میں بڑا دیر بزرگ ہوں آج فلانی خواب آ گئی آج فلانی خواب خواب خواب خود نہیں آئی خواب تو ایک اچھی بات ہے اگر اچھی چیز آئے تو ایک صحیح تعبیر ہو اس کی تو صحیح ہے لیکن خواب نہیں آئی لوگوں نے اپنی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے لوگ مجھے اللہ والا کہیں بزرگ سمجھے جس کو تو زیارت فلانی بھی ہو رہی ہے بزرگوں کی زیارت ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے سعادت کی بات ہے لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا وہ یہ عمل کا جھوٹ ہے وہ عقیدے کا جھوٹ ہے سب ہو سکتا ہے یعنی گفتگو کا جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن خیانت مومن سے نہیں ہو سکتی کہ کسی کی امانت گئی ہو اس میں خیانت گئی وغیرہ اور مومن سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ایمان اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی جھوٹ اتنی بری چیز ہے سچ بتانا چاہیے سچ بولنا چاہیے اس میں دو فائدے ہیں سچ میں ایک تو شخص گار نہیں ہے اور دوسرا ہمارے جھوٹ بولنے سے جو اس بندے کو نقصان ہوگا وہ اس کو نقصان سے ہی بچا لیا تھوڑی بہت اگر ڈپٹ وغیرہ کوئی سختی کسی نے کر بھی لی تو کیا ہے سچ ہے نا کا تو انسان جھوٹ نہیں ہوا حدیث میں معراج کا واقعہ آپ پڑھیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک لوگ کو عذاب ہو رہا تھا ان کی بادشاہ کاٹی جا رہی تھی ان کی بادشاہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں پھر جڑتے ہیں پھر کاٹے جا رہے ہیں پھر جڑتے ہیں پھر کاٹے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں ان کو کیا سزا ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے بس جھوٹ کی سزا ان کو قیامت تک ہوتی رہے گی یہ فرمایا کہ یہ تو عقیدے کا جھوٹ جہاں ذکر ہوا کہ یہ لوگ عقیدے کے عمل کے طرح سے عام گفتگو میں بھی جھوٹ بولنے سے پوری کوشش کی جائے دیکھو دوستو جھوٹ گنا کبیرہ ہے اور جھوٹ سے دو گنا ہے ایک انسان خود گناگار ہوا اور دوسرا دوسرے کی حق تلفی کر دی ہے جھوٹ بول کر اس کا نقصان کیا وہ الگ فرمایا یہ لوگ تو داریہ ہیں اور عالی ایمان تو داریہ نہیں ہے عالی ایمان کا تو عقیدہ ہے ایک مرنے کے بعد ایک منکر نکیر کا بھی عالم گزرنا ہے ایک عالم برزق بھی ہے عالم حشر بھی ہے عالم جنت دوزق بھی ہے یہ سب چیزیں ہیں اور اس پر قرآن مجید نے صداقت کے ساتھ بات کی ہے اور واقعہ انبیاء علیہ صلاحت والسلام سے جو متعلق ہوئے وہ اس کتاب میں نازل فرمائے ذکر کیے تاکہ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت کمزور ہے وہ مضبوط ہو کہ مرنے کے بعد ایک عالم ہے اور اصل عالم ہے اور تو جامی عبد الرحمان جامی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تصوف والے گزرے ہیں ان کا ایک مقولہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے ایسے نہیں ہے لوگ ذرا سی کوئی پریشانی آئے تو کہتے ہیں ہم مرتے کیوں نہیں ہیں ہم مر جاتے ہیں بہت کوئی ہمارے ہوئے کہ موت کی انتظار کر رہے ہیں اگر ادھر نئی زندگی درست ہو رہی تو اگر عمال بد ہے تو آخر عالم کیسے درست ہوگا کہ فوراً موت کی تیاری کی جائے موت مانگی جاتی ہے حدیث میں موت مانگنے سے منع کیا ہے موت کا سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ زندگی علامہ جامی کا مقبول نقل کر رہا ہوں کہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس میں ایک سبحان اللہ حدیث میں آتا نا ازگاروں کا ازگار ہو ہزاروں کا انہار ہے آپ کا ایک سبحان اللہ جنت کے صحرا کا ایک باغ ہے آپ کا ایک الحمدللہ جنت کے صحرا کا نہر ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے اگر اس میں نیکی ہو گئی اس نے عمل کی اس نے عقیدہ کی اس نے اخلاق کی اس نے عبادت کی تو آخرت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ داریوں والا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ ہے دنیا قرآن مجید نے دوسری دوسری مقام پہ فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں یا قسم کے وہ یوں کہتے ربنا اجلنا اتنا کر پڑ گئی حساب جو کچھ دینا ہے رب اس دنیا میں دے مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوگا دیکھا جائے گا دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث پر ہے مرنے کے بعد ایک حساب و کتاب کا عالم ہے اور اس کے لیے یہ دنیا یہ دار العمل اور یہ دار تجارت کا علاقہ ہے پھر وہاں پیدا ہوگا اللہ سمجھ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم ولو ترى إذ وقفوا أگر آپ دیکھیں کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا یعنی کفار کو ان کے رب کے سامنے میدان حشر میں قال علیہ صحابہ بالحق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں تھی بات کہ میرے سامنے حاضر ہونا تھا کھڑا ہونا تھا تو وہ کافر مشرقین جواب میں عرض کریں گے کابو بلا و حق بنا کیوں نہیں یہ حق ہے اے ہمارے رب ہم آپ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حق تھا صحیح تھا سچ تھا آپ کے سامنے کھڑا ہونا تھا یعنی اب آخرت میں وہ اس کا رہے ہیں کالا فضو کو آباد ابھی معقوم تم تم تک سرو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو اب عذاب کو اس وجہ سے کہ تم اس دن کی حاضری کا انکار کر رہے تھے بات رہی تھی کہ یہ لوگ مشرقی نے مکہ یا کافر یا عام دہلی لوگ ان کا نظریہ یہ ہے ان ہی اللہ حیات دنیا پمان احمد مبوسی کہ بس نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر بس یہی چند دن زندہ رہنا ہے وہ مانا بنا بوسین اور اٹھایا نہیں جائے گا حساب و کتاب نہیں ہوگا بس اسی طرح کا نظام ہے یہ داریہ کا عقیدہ ہے داریہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہے بس اس طرح چلتا رہے گا لوگ پیدا ہوتے رہیں گے مرتے رہیں گے پھر اٹھتے رہیں گے اس طرح ہوتا رہے گا یہ تو وہ کافر لوگ ہیں وہ اللہ اللہ کے رسول یا شریعت یا کسی کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں ان کا نظریہ یہ ہے میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے ان لوگوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جو کسی حد تک پھر جملہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کوئی ہے کوئی طاقت ہے کوئی خالق ہے باوجود اللہ کو ماننے کے ان کا نظریہ بھی آخرت میں حساب و کتاب کا اٹھنے کا دوبارہ زندہ ہونے کا نہیں ہے بہت سے کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت کا عقیدہ ہے اور وہی صحیح ایمان والے عقیدے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے زندہ دوبارہ اٹھانے کے اوپر قرآن مجید نے یعنی اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے اور پھر انبیاء علیہ نملاۃ والسلام کے مشاہدے اور عملی زندہ ہونے کا طریقہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے تیسرے پارے میں دوسرے رقوع میں حضرت حضیر علیہ السلاط والسلام کا واقعہ بیان کیا اور اسی دوسرے رقو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک قصہ بیان کیا ہے جو پرندوں کو انہوں نے جمع کیا حضرت حضیر علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے گزر چکا ہے خلاصہ یہ کہ وہ ایک بستی سے گزرے کہ جو تباہ ہو چکی تھی فوت ہو گئے تھے بس اور کل مر اعلیٰ کریتن وہی اعلیٰ عروشیا انا آج بہت اس بستی کے پاس سے گزرے وہ سارے ختم تھے بس ایک تعجب میں جملہ کہا ہے کہ کیسے ان کو دوبارہ پھر یوں زندہ کیا جائے گا انکار نہیں تھا اللہ نے مستقبل میں کوئی کام لینا تھا بس انہوں نے اپنی سواری باندھی پورا واقعہ پرانے نے بیان کیا ہے کھانا بھی باندھا ہے سواری بھی ادھر باندھی اور سو گئے سو جانے کے بعد انہوں نے وہ دوپہر کے کلولا کرنا تھا تھک گئے تھے سفر کرتے ہوئے جب اٹھے تو پوچھا ان سے زائر پیغمبر تھے اللہ کے کہ کتنے سیئر ہو تو انہوں نے کہا بس تھوڑا سا آدھا دن یا تھوڑا دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لبست میں تعام ایک سو سال سوئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس میں قدرت دکھانی تھی کہ سو سال اگر ظاہر السلام وہاں سوئے غیر سو سال میں بہت بڑے انقلاب آتے ہیں طوفان بھی بارشیں ہوائیں سردی گرمی کئی موسم بدلتے ہیں لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں اور ان کے جسم مبارک کو بھی کچھ نہیں ہوا اب دوسری بات کہ سواری ختم ہو گئی اس کی کوئی ہڈیاں مڈیاں پڑی تھیں لیکن کھانا اسی طرح جیسے درخت کے ساتھ باندھا تھا وہ تر و تازہ ہے بغیر خرید کے اللہ کا امر ہے نا جب وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ سو سال سوئے ہو اتھوڑا نہیں سوئے میں لگی جی سو سال بھی سویا ہوگا اب سواری کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواری کو دیکھو کہ ہم اس کو آپ کے سامنے کیسے جوڑتے ہیں کال انہوں نے کہا کہ لبست یومن میں ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں اللہ نے فرمایا لبست سو سال آپ سوئے منظور ارا تامک و شرابک لم یتن آپ اپنے کھانے پینے کو دیکھو کہ جو لٹکایا ہوا تھا وہ دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا اس میں اللہ کی قدرت کہ وہ خرابی کا حکم جب اللہ کی طرف سے متوجہ تو چیز خراب ہوتی ہے اور اپنی سواری کو دیکھو اب ہم دیکھو آپ کو نشانی کیسے بتاتے ہیں اپنی قدرت کیسے دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیسے جڑتی ہیں پھر ان پر گوشت کیسے پیدا ہوتے ہیں پھر آپ کی سواری دوبارہ زندہ ہو جائے گی جیسے یہ ہو گیا تو با عالم اللہ الشین قدیم عورت علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ میرا ہر چیز پر قادر ہے جو کرنا چاہے یہ پھر آ گئے اپنے بستی میں فلسطین میں جب یہ یہاں پہنچے تو اس وقت سو سال گزر گیا بادشاہ بھی گئی انقلاب بھی گئی آ گئے اس وقت جو ایک قوم تھی وہ قسم کے نظریے والی تھی لوگوں نے جب ان کو دیکھا یہ کون آ گیا انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حضیر ہوں پھر امتحان لوگوں نے شروع کیا کہ اگر آپ حزیر علیہ السلام ہیں تو پھر آپ تو کتاب سنائیں انہوں نے طور کتاب سنانا شروع کر دی ایک جماعت جو داریا تھی اس کے عقیدے کی تو اصلاح ہوئی ہے کہ وہ سمجھ گئی کہ تو پرانے لوگ بتاتے تھے کہ اس طرح حزیر علیہ السلام کہیں گئے تھے اور گم ہو گئے تھے اور یوں ہوا اب یہ بتا رہے ہیں میں سو سال سویا ہوں تو یہ وہی ہیں سو آپ نے توریت یاد ہے انہوں نے تو رائت سنائی تو اس دہلی قسم کی جماعت کے تو عقیدے کی اصلاح ہوئی کہ اللہ کا جب وفات دے دیتے ہیں مار دیتے ہیں تو جب دوبارہ چاہیں اٹھانے پر تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس فرقے کا تو اس اشکال کا اضالہ ہوا ہے لیکن جو تھوڑا سا موتقب لیکن حادثے سے جہاں وہ فرقہ کرتا تھا وہ کہنے لگے یہودی کالت الہود ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے جو سو سال کے بعد پھر اس کو کتاب بھی یاد ہے یا فلاں ہے فلاں سے تجاوز کر گئے محبت میں تو ان کا پتھر دی تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی ہے یہاں پر کہ دیکھو میں کس طریقے سے مرنے کے بعد مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہوں تو یہاں جو لوگوں کا نظریہ ہے اللہ حیات دنیا امان یہی بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے زندہ ہوں گے جو مر جائیں گے اصل میں انبیاء علیہ السلام کو کوئی اس چیز میں شک و شبہ نہیں تھا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی اس پر نشانی واضح آئے گی تو قوموں کا فائدہ ہوگا امتوں کا فائدہ ہوگا مقصود سمجھانا بہت سارے لوگ وہ سوال کرتے ہیں تو ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے سوال کا جواب سننے کا کئی سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا مقصد نہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے انہیں تو خود جواب نہیں چاہیے تھا وہ جو اور مجلس میں لوگ بیٹھے تھے ان کے لیے سوال کرنا تھا اور ان کو جواب مل رہا ہے اور پیدا بھی ہو رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا یہ کہنا جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کے اللہ پاک یہ کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جو نشانی اور قدرت دکھائی جانی ہے انبیاء کو تو یقین کامل ہے وہ عوام کو دکھانی ہے دلیل اور حجت عوام کے لیے چنانچہ وہ پرندوں کو حکم ہوا پرندے پکڑو پھر ان کو ذبح کرو اس طرح پھینکا دو پھر ان کو بلاؤ یا آیا آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے تو پھر فرمایا کہ ابراہیم ہم اس طریقے سے صرف ہمارا امر متوجہ ہوگا ادارہ نہیں جب ہمارا امر متوجہ ہوگا کہ اٹھ جاؤ قبروں سے تو سارے اٹھ جائیں گے یہی بات کہ حضرت اصحاب کاف جو اللہ کے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نظریہ تھا جس کو تفسیر والوں نے دب نوس بادشاہ لکھا ہے اصحاب کاف کا واقعہ سورہ کاف میں پندرہ پارے میں قرآن مجید نے تفسیر سے بیان کیا اس نے کہا میرے سامنے سجدہ کرو میں بڑا ہوں وغیرہ بادشاہوں کا غرور ہو یہ کسی جگہ پہ آ کے روکتا نہیں ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے وہ تو تھا ہی تب چلو اسی اکبر سے آ کے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی پھر جب علماء نے اس کے خلاف قطرے دیے پھر سب کو جیل ڈالنے ڈالتا رہا اس میں سر فرست مجدد الفسانی سرحندی رحم اللہ تعالیٰ تھے بعد میں اس کا دماغ صحیح ہوا کہ میں خدا نہیں یہی بھوت سوار ہوا تھا نمرود کے دماغ میں بھی اور یہی بھوت سوار ہوا پھر کے دماغ میں بھی یہ تھی بادشاہ مفت نصر پہ بھی یہ اس طرح کی جراثیم آ گئے تھے اس بادشاہ جو بچوں نے اس بادشاہ تھا اس زمانے میں تو لوگوں کو کہا کہ جو میرا ماننے والا ہے میرے سامنے سجدہ کرے لوگ سجدہ کرنا شروع ہو گئے کوئی عقیدت کرنے لگ گئے تو کوئی کی وجہ سے کرنے لگ گئے کوئی مسلحت والا بعض لوگوں نے گٹھڑی مسلحت کی بھی باندھی ہوتی ہے کہ چلو مسئلے یہ مسلحت مسئلے یہ بس یہیں گزارا کرو وغیرہ مسئلے دین میں ہوتی ہے یاد رکھنا ہمیشہ بات اصول دین میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا مسلحات مسلحت کیا ہوتی ہے بہت بڑے بادشاہ گزرے ایسے اپنے نیکی اور ایمان کے تقوی کا بھی نعرہ لگاتے تھے تو جا کے ہندوؤں کے عبادت خانے کے گھنٹے بھی بجاتے تھے تو یہ کیا بات ہوئی ہے اصول دین ان میں کوئی ایسی مسلحت کی بات نہیں ہے کہ آدمی جا کے اپنا عقیدہ ہی ختم کر دے اس بادشاہ نے کہا میرے سامنے سجدہ کرو لوگوں نے سجدہ شروع کر دیا دو چار لوگ آگے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو بری بات ہے یہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ جب سیڈ میں ہو گئے وہ مشورے سے نہیں ہر کسی کو اپنے ایمان نے یہ مجبور کیا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے وہ باہر جا کر آپس میں ان کی ملاقات ہوئی ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے آپ کیسے آ گئے انہوں نے بتایا بادشاہ نے یہ بات کہی ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو اور ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں یہی وہ سات افراد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی تفسیر میں کہ یہ اصحاب کہف سات لوگ تھے الگ ہو گئے پھر چھپ گئے غار میں وہ بھی اللہ کا امر تھا اور تین سو سال سے کچھ زائد اللہ نے ان کو سلائے رکھا اور ان کی کروتیں بھی اللہ پاک اپنے امر سے بدلاتے رہے سورج کی روشنی بھی لگتی رہی ان کو جو ایک ضروری آکسیجن تھی وہ ملتی رہی تین سو نو سال یہ سوئے اور اس کے بعد اللہ نے اٹھایا اب جب اٹھے تین سو سال تک سو رہے بھوک نہیں لگی فوراً انتظام کیا فباسو کہ یہ ایک سکہ لے جاؤ اس شہر کے اندر یعنی اتنے سو سال سونے کے بعد اپنا عقیدہ ان کا اسی طرح جوان ہے اس ساتھی کو جو سکہ دیا کہ جاؤ کھانا خرید کر لے آؤ تو اس کو یہ سمجھایا جنزر از کا تحام تفصیل جلا والے نے لکھا ہے کہ از کا سے مراد یہ ہے ہوٹل والا چیک کرنا کہ یعنی یوں ہوٹل شروع صبح کھولے تو یا فلاں مشکل کشا تو یا علی مدد تو یا بابا قادر تو یہ ہو ایسے ہوٹل سے کھانا لینا جو ہو تو اس متعلق جنظر ایوہا از کا کہ وہ بکرا ذبح کرتے وقت وہ فلا فلا نہیں ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والا ہو صحیح شخص ہو تو اس سے کھانا خرید کر لانا نہیں تو پھر نہیں یہ جب گئے وہ سکہ دیا وہ ہوٹل والے کو بھی کوئی پرانی تاریخ کو کسا کہانی لوگوں کے سامنے ہوتا ہی ہے وہ آیا اور پھر اس کو کہا کہ تم کہیں وہی تو نہیں ہو جو گم گئے تھے خلاصہ یہ کہ اس کھانا خریدنے والے نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں جو ہم گم گئے تھے اور بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا اس نے کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے حالات موافق ہیں موجودہ بادشاہ کا عقیدہ صحیح ہے بہرحال اس نے اطلاع دی یہ سارے حاضر ہو گئے بادشاہ نے بہت بڑا جلسہ منعقد کیا ان کو اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھایا اور اس میں واضح نصیحت ہوئی اور ان لوگوں کو کتاب کیا کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہا دیکھو یہ تمہاری تاریخ میں لکھے ہوئے اسی علاقے کی تاریخ میں کہ کچھ نوجوان تھے جو سجدے سے انکار کرتے ہوئے یہ چلے گئے تھے گم ہو گئے تین سو سال اللہ نے ان کو سلایا جو تین سو سال سلا کر اٹھانے کے قادر ہے وہ مرنے کے مارنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے کے قادر ہے تو بات یہ اس طرح کی باتیں قرآن حدیث میں بہت ہیں عہد کا واقعہ آپ تاریخ پڑھیں جو شہدائے عہد ہیں ان کو ایک نالا پانی کا نقصان دے رہا تھا بہت مختصر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے آپ نے مدینہ کے علماء اس وقت کے صحابہ کرام سے مشورہ کیا چنانچہ ان کے قبروں کو وہ دیکھا گیا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 مگر کھیل اور تماشا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے کیا بھلا تم اب بھی نہیں سمجھتے ہو بات ہو رہی تھی کہ گفار جب میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو حیران ہو جائیں گے اور اولا انکار کریں گے پھر بعد میں اقرار بھی ہو جائے گا جب ان کے خلاف ان کے آزاد گواہی دیں گے آج کے سبق میں بھی یہی بات ہے کہ وہ شخص خسارے میں ہو گیا جس کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہوا ہے جس نے کہ ظاہر ہے جب دنیا میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوگا عقیدہ نہیں ہے پھر آخرت میں جا کے وہ اس کو خسارے کا سامنا ہوگا کہ حساب و کتاب کیسے دے گا جب اس کے لیے تیاری اور اس کا عقیدہ ہی ہے اللہ کی ملاقات کی تقسیم کرتے ہیں قرآن مجید نے آخری بارے میں فرمایا خاف مقام عربی ہی نفس عن الحوا الجنت کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کو خشیت ہے اور اس کے مطابق اس کا عمل ہے من خاف مقام عربی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کیسے کھڑا ہوں گا اور حساب و کتاب کیسے ہوگا زہر ہے جب انسان کو ڈر لگ جائے تو اس ڈر سے بچاؤ کا کوئی انتظام کرے گا من خاف مقام ربی و نہ ڈرنے کا پھر آگے خود طریقہ بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے عامل ہوا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات سے بچ کے رہے کہ جو بھی غیر ساری چیزیں خواہشات آ رہی ہیں ہوا وہ اس سے بچے اور قرآن حدیث کے مطابق اپنا عمل بنائے الجنت ہی تو ایسے شخص کا دکانہ جنت ہے پچیس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا افرا کا ملک ہوا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے دیکھو انسان اشرف المخلوق ہے اور یہ مکلف مخلوق ہے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اللہ نے بھیجے کتابیں نازل ہوئیں یہ بھی اپنی خواہش کے مطابق عمل کرے اور جو غیر مکلف مخلوق ہے جانور وہ بھی اپنا جیسے ان کے خواہشائی دل میں شعور آیا کہ اس جگہ چارہ کھانا ہے اس گلی میں چلے جانا ہے ادھر پانی لگانا ہے اس دیوار کو ٹکر لگانا ہے وہ غیر مکلف مخلوق ہے اس کا جیسے خیال آ رہا ہے وہ کرتی جا رہی ہے اور یہ مکلف مخلوق ہے جس کے لیے ساری کائنات کو خادم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایسی ٹکر لگاتا جا رہا ہے جیسے دل آ رہا ہے جیسے کرتا جا رہا ہے تو فرمایا قرآن نے افرا ایتا منتا خزا خزا ہوا کیا دیکھا اس شخص کو آپ نے کہ جس نے اپنا معبود اللہ کا شریک شریف کو نہیں بنایا بلکہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے دل نے چاہ چوری کر لو چوری کر لی دل نے چاہ سو رہو نماز کیا ہوتی ہے چھوڑ رہا دل نے چاہ فلاں فلاں اس طرح کرتا جا رہا ہے جانور بھی اس طرح کرتا انہوں میں فرق کیا ہوا تو یہ بتایا یہ وہ لوگ ہیں خسارے میں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تقسیم کی اور جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا یقین کیا ہوا ہے فین الجنت الما اور اسی عید کے اگلے میں فرمایا کہ جو شخص کے خواہشات کی پیروی میں کرتا لگا ہوا ہے تو وہ فین الجحیم ہی الماوا اس کا جہنم ہے فرمایا جب یہ تقسیم کرتے ہیں آخرت کی ملاقات کی تو اچانک ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو پھر حسرت کریں گے افسوس کریں گے کہ ہائی یہ کیا چیز سامنے آ گئی اور کیسے اس کا سامنا ہوا اس بات کا کہ جو منکرین قیامت ہیں جب قیامت سامنے آ جائے گی تو مختلف عنوان سے قرآن نے تعبیر کی ہے ان کے افسوس کو اور دکھ کو کہیں تو فرمایا وہ کہے گا یا لئی بنی کن تو ترابا میں افسوس کہ میں مٹی ہو جاؤں یہاں اوپر فرمایا کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اس جگہ میں فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے ہائے افسوس کہ اس کا سامنا ہی نہ ہوتا مطلب یہ ہے کہ مختلف گروہ ہوں گے منکرین قیامت کے کوئی گروہ کیا افسوس کی صورت میں جملہ کہے گا کوئی گروہ کیا جملہ کہے گا تو اچانک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مم ماتا فقط قیامت جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی قیامت صبر اس کے اوپر تو آ گئی تھوڑا بہت حساب کتاب بھی شروع ہو گئے ہو جائے گا کیا اس کے عالم برزخ میں قبر کے اندر اچھے امال والا ہے سوال و جواب صحیح ہے تو اس وقت سے راحت شروع ہو جائے گی اور اس کے برعکس ہے تو تکلیف کالو یا حسرتنا علامہ فرتنا افسوس کہیں گے ہائے ہم نے اس کے لیے کوئی بھیجا ہوتا اور اس کا سامنا اس جو مشکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سامنا نہ ہوتا قرآن مجید نے ستائیسویں بارے میں فرمایا یا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر کے رہو مراد اللہ سے ڈرنے سے یہی ہے کہ اللہ نے جو امور بجا لانے کے لیے کہیں وہ بجا لاؤ جن سے منع کیا ان سے رکو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہ چوتھے بار میں بات بیان ہو چکی ہے یا غلط موتم اللہ عوام تو مسلم ہو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے صحابہ نے پوچھا حضرت سے کہ ڈرنے کا حق کیا ہے تو فرمایا کہ ڈرنے کا حق یہ ہے جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم ہوا ان کو بجا لاؤ اور جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے روکو تو یہ ڈرنے کا حق ہے ویسے آدمی کہے اللہ سے میں ڈرتا ہوں اللہ کے رسول سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں نماز کا بابان نہیں روزے کا بابان نہیں نیکی کا بابان نہیں گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور وظیفہ بھی کرتا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ ڈرنا کوئی ڈرنا نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے عوامر کو بجا لانا نواحی سے اپنے آپ کو بچانا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان حشر میں ہر نیکی اس کے قریب آئے گی اور معروف جملہ امر بالمعروف اچھی بات صدقہ سبحان اللہ یہ بھی اس کے قریب ایک عملی شکل میں ایک صورت مثالی میں قریب آئیں گے اور جو اس کی برائی ہے وہ بھی صورت مثالی میں اس کے قریب آئے گی منتر جو گناہ کرتا رہا تو جیسے یہ اپنے معروف اچھے کاموں کو دیکھے گا تو بڑا استقبال کرے گا اور قریب ان کو آنے کی خود بھی کوشش کرے گا وہ تو خود ہی قریب آئیں گے چمٹ جائیں گے اس کے لیے سفارش کا سبب بنیں گے نجات کا سبب بنے گے لیکن جو اس کے منکر ہیں جو اس کے گناہ ہیں وہ بھی قریب آئیں گے یہ جان چھڑائے گا اور وہ چمٹ جائیں گے وہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے وہی بات رہیں گے سے بات کر رہا ہوں پرانے مجید کی ہے اللہ بات ہر جی کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا انتظام کیا ہوا ہے کل کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے اور کل سے مراد غد یہاں غد سے مراد دنیا کا کل نہیں یہ یہاں غد سے مراد عالم آخرت ہے یعنی دیکھو نا ہر انسان ہے اور خلاف سنت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صاحب کرام طلف راشدین کے دور میں تنخواہ یوں مہینہ مہینہ مہینہ یہ نہیں ہوتی تھی پھر انتظار کرو آج ستائیس آ رہی آج اٹھائیس آ رہی آج مقروض ہو گئے تنخواہ لیٹ ہو گئی فلان فلان فلان بہت بڑے افسر بھی اور ملازمین بھی ستائیس پچیس تاریخ کے بعد وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تھوڑا سا ٹیمپریچر بخار کی شکل میں جا رہا ہے یہ اسلامی نظام یہ نہیں ہے اسلامی نظام یہ ہے یکم محرم کو پورے سال کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنخواہیں دے دیتے ہیں پورے سال کی خلفاء راشدین کا نظام بھی یہی تھا عورت عمر فاروق کا دیگر حضرات کا سالانہ ایڈوانس تنخواہ اب درمیان میں کوئی فوت ہو گیا اس کے لیے ایک الگ قانون طے تھا سب سے بڑا فائدہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر حضرات اپنے سالانہ جو غلہ یا ضروریات چیز گھر کی ضرورت ہے وہ ترتیب دے دیتے تھے باقی کوئی طرح جہاد نے ملا دیا کوئی سبزی میں کر دیا کوئی اس طرح نظام چلتا رہتا تھا پورے سال کی یکسوئی ہوئی یہاں اب بھی بعض مدارس ایسے ہیں کہ ان کا نظام اس طرح ہے کہ رمضان میں وہ اپنے اساتذہ کو مکمل تنخواہ پورے سال کی دے دیتے ہیں پھر اس مسئلے میں وہ بے فکر ہو جاتے ہیں پھر سر صرف طلبا کے کھانے پینے کا خرچہ ان کے ذمہ رہے اس کی فکر ہے یا کوئی بل بل میں زیادہ متاثرین ہی ہے بعض سائڈوں والے مدرسے اتنے متاثرین نہیں پتہ نہیں ہماری بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے کیا بات کر رہا ہوں مراد یہاں پر عالم آخرت ہے میں بتا رہا ہوں جیسے ہر بندہ کہ وہ کل پرسوں کے لیے اپنے گھر میں کوئی روزینہ چھوڑتا ہے کوئی مشکل پیش نہ ہے عام رکن حج ادا کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہ چالیس دن لگانے ہیں یا بیس دن یا دس دن جتنے بھی آپ کے گھر میں بچوں کے پاس کھانے پینے کا خرچہ چھوڑ کر جانا یہ ضروری ہے کہ وہ پریشان نہ ہو یعنی کل پرسوں کے لیے گھر میں کھانے پینے کا خرچہ چھوڑنا یہ خلاف شاید نہیں ہے یہ سمت کے مطابق ہے تو جب دنیا میں انسان کل پرسوں اگلے مہینے کے لیے کوئی انتظام سوچتا ہے کوئی جھونپڑا سوچتا ہے کوئی اور چیز لوگ مکان فالتو بنا کر کرائے پر دیتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے کام آئے گا تو یہ تو ٹھیک ہوا لیکن ایک عالم آخرت بھی ہے جس کے لامتنائی زندگی ہے ختم ہونے والی نہیں تو چاہیے کہ ہر جی اپنے کل کے لیے سوچے کہ اس گھر کے لیے کچھ ذخیرہ ہو رہا ہے کوئی بینک بیلنس ہو رہا ہے کچھ میں سوچ رہا بھیج رہا ہوں ادھر کو ادھر کے لیے بھیجنے کا سوچا ادھر کے لیے بھیجے گا تو پھر اس کے واسطے وہاں فائدے مند ہوگا وہ اس کو ذرہ برابر بھی جو نیکی اس نے کی ہے اس کا سمرہ ملے گا جناب نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل الناس یزبو ہر انسان جب صبح کرتا ہے کہ جب صبح کر رہا ہے تو اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے یا اپنے نفس کو آزاد کر رہا ہے کل الناس موت اور ہاں کہ اپنے نفس کو ہر دن میں یا تو وہ آزاد کرتا جا رہا ہے یعنی جہنم سے اور یا یہ کہ وہ ہلاکت میں ڈالتا جا رہا ہے آزاد جو کر رہا ہے گناہوں سے بچ رہا ہے توبہ استغفار کر رہا ہے تو جہنم سے آزادی حاصل کر رہا ہے اور اگر وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے تو اس دن میں ایسا اس سے عمل ہو رہا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں تو خطرہ ہے کہ اسی دن میں اگر اس کی وفات ہوئی تو وہ ہلاکت میں ہے کہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے جس کی توبہ اس نے نہیں کی فرمایا کہ جب آخرت ہوگی تو یہ افسوس کریں گے کہ اس کے لیے کچھ بھیجا ہوتا اور اس کا سامنا نہ ہوتا تو انسان کو چاہیے اس زندگی کو کامیاب بنائے اور وہ کامیاب اس نے عقیدہ اس نے عمل سے ہوگی فرمایا ہم ضرور جو لوگ بد عمل ہیں دوسروں کو اسی طرح رغبت دلاتے ہیں اپنا بوجھ بھی دوسروں کا بوجھ بھی ان کی پشتوں پر ہوگا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو برے راہب ہیں برے راہب ہیں خود گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو گناہ کا یہ دو جنگیں چل رہی ہیں نا ایک ایک مسلمانوں کی طرف سے کوئی تبلیغ ہو رہی کوئی سمجھایا جا رہا ہے اور ایک عالم کفر اور اس کے لیے بہت فنڈ جمع ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے آپ کو یاد رہنا چاہیے پورے عالم اسلام کا کوئی شیخ کوئی شخص کوئی سیٹ کوئی دیندار شخص کسی دوسرے ملک میں کسی مسلمان کا یا کسی اسلامی مدرسے کا وہ خرچہ برداشت کرنا چاہے تو نہیں دے سکتا اس کی گرفت ہوگی کیوں آپ ان مدرسوں کو خرچہ دے رہے ہیں اور عالم کفر میں کیا کیا ہوا ہے پورے عالمی سطح پر تنظیم بنائی ہوئی ہے اور اس اس کے کے فنڈ جمع ہوتے ہیں لیے ہر طرح کی ضروریت کو وہ جمع کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی کو پھیلایا جائے فحاشی کو پھیلایا جائے اسلام کے خلاف کام کیا جائے اس کے لیے سارا کفر متحد ہے اور ان کو کسی سے ڈائی نہیں ہے ہم تو ان کو کرم پر ہیں کہ اپنا ذاتی فنڈ اپنے کسی مدرسے کے اپنے اسلامی مدرسے کو مسلمان نہیں دے سکتا کہ اس کی ہوگی امریکہ سے بگڑتا ہے یہاں کی جنسیوں سے ہے یہ حالت ہماری اور یہ دکھ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی ہو یہ دونوں جنگیں ہیں ایک اسلام کی مسلمان کمزور جا رہا ہے دوستو اس لیے یہ ذلت کا شکار ہوتا جا رہا ہے ہر پہلو میں اپنی شخصی عبادت کے لحاظ سے بھی یہ کمزور اور ضعیف ہے اور اس اس کے کے اوپر جو ایک اجتماعی ذمہ داری ہے ایک اسلامی عالم اسلام کی اس لحاظ سے بھی یہ کمزور ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ کر کے ختم کرتے ہیں بات کہ یہ تو کفر کی بات ہے خود بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے جو دوسروں کو برائی کی طرف لے کر آئے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے لیکن ایک مسلمان حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اس نے خیانت کی تو وہ وہ خیانت جو اس نے کی ہے وہ عالم مثالی میں ایک شکل بنا دی جائے گی میدان حشر میں اور اس کو یہ اٹھاتا پھرے گا کسی کی بکری چوری کی بکری اس کے کندھے پر ہوگی کسی کے اور امانت کی خیانت کی دھوکہ کیا کوئی مال حاصل کیا وہ اس کے کندھے پر حتیٰ کہ کسی نے اگر حدیث میں آتا ہے کہ وہ چوری کیا یا خیانت کی ہوئی ہے تو اٹھا تو نہیں سکے گا تو وہ اونٹ اس کو پھر کاٹتا کرے گا کہ تم نے مجھے اس دنیا میں سنبھالا تھا تو آپ مجھے سنبھالو ان شاء اللہ